اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے